حزب اللہ میں شامل ہیں اور کافر حزب الشیطان میں شامل ہیں یہ تقسیم بڑی کھلی دھلی اور واضح ہے ارشاد باری تعالی ہے ہوزی ولزی خلا کا کم فمن کم کا فرم ومن کم مومن وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ انکار کرنے والے ہیں اور کچھ ماننے والے ہیں الحمد للہ اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالی کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے اللہ تعالی کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے کفر اور کافری سے اللہ تعالی کو ذاتی عداوت ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنے والی ہے اللہ رب العزت کو ایمان والوں کے ساتھ ذاتی محبت ہے کفر اور کافری سے اللہ ہر العزت کو ذاتی عداوت ہے اس لیے پروردگار عالم نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اللہ ولی الزین آمنو اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا آداب شہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ یوں فرمایا جاتا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں چونکہ یہ بندے ہیں کلمہ انہوں نے پڑھا محتاج یہ ہیں ضرورت مند یہ ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے سبب یہ اللہ تعالی کے دوستوں میں شامل ہو گئے مگر نہیں محبت چیز ہی نرالی ہے رب کریم نے اس نسبت کو اپنی طرف پسند فرمایا اور یوں خطاب فرمایا اللہ ولی اللہ زینا اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کا حضرت باجید بستانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے کہ حضرت اس کی کوئی ثبوت کوئی دلیل انہوں نے فرمایا قرآن پاک سے ملتا ہے کہ حضرت وہ کیسے فرمانے لگے کہ دیکھو جب کسی سے ذاتی محبت ہوتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کی خدمت میں جو مرضی پیش کر دے ہمیشہ اس کو تھوڑا سمجھتا ہے جتنا مرضی دے دے جتنا کچھ لٹا دے ہمیشہ سمجھتا ہے کہ بہت تھوڑا دیا جبکہ اس کے بدلے میں محبوب کچھ تھوڑا سا بھی اسے پیش کر دے ہدیہ تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھوڑے کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے اس نے کہا بات تو ایسے ہی ہے فرمان لگے کہ قرآن مجید پہ نظر دوڑاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی ان گنت نعمتیں وہ ان تردو نعمت اللہ تو سوہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے ان گنت نعمتیں دینے کے بعد پھر پروردگار فرماتے ہیں کل متا دنیا کلی آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی متا تھوڑی سی ہے اتنا دے کے بھی اسے تھوڑا کہا جبکہ مومن نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا مومن کی زندگی بھی محدود ہے اس کے عمل بھی محدود ہیں اس کا ذکر بھی محدود ہے مگر مومن سے پیار اتنا تھا اس کا تھوڑا ذکر بھی اچھا لگا ارشاد فرمایا وزا کرین اللہ کثیرم وزا کی رات کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں تو مومن کے تھوڑے ذکر پر کثیر کا لفظ استعمال کرنا اور اپنی انگنت نعمتوں پر قلیل کا لفظ استعمال کرنا اس بات کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کو مومن بندوں سے ذاتی محبت ہے انسان کی آنکھ کا کام دیکھنا زبان کا کام بولنا کان کا کام سننا دماغ کا کام سوچنا اسی طرح دل کا کام محبت کرنا یہ طے شدہ بات ہے دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا اسی مضمون کو کسی دوسرے شاعر نے یوں باندھا پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر سنم سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ پرو سے محبت کرے مخلوق سے محبت کرنے کا کیا فائدہ مرنے والوں سے محبت کرنے کا کیا فائدہ جن کا حسن ڈھلنے والا ہو ان سے محبت کرنے کا کیا فائدہ جو خود محتاج ہو ان سے محبت کرنے کا کیا فائدہ تو انسان اگر محبت کرنا بھی چاہے تو دل کہتا ہے کہ اس ذات سے محبت کرے کہ جس ذات نے ہمیشہ باقی رہنا ہے یہ طے شدہ بات ہے جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا ایک نے ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جو انسان اللہ ہر ولیزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا عام طور پر محبت کرنے کی چار وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے سب سے پہلی بات کسی کا فضل و کمال اگر کسی کے اندر بڑی صفات ہوں بڑے کمالات ہوں تو اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مختلف کھیلوں کے پلیئر ہوتے ہیں نا ان کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ان کے نام کی شرٹیں پہنتے پھرتے ہیں ان جیسے ایکشن بناتے پھرتے ہیں نادیدہ عاشق نام سنا ہے کہ فلاں پلیئر بہت اچھا ہے اب اس سے محبت ہو گئی بن دیکھے تو فضل و کمال کی وجہ سے بھی بندے کو محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت کو اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ اس کا فضل و کمال کتنا ہے اس کی صفات کتنی ہے تو میرے دوستو اللہ رب العزت کی صفات ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند و پالا ہے کتنی صفاتیں اللہ تعالیٰ کی خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلو کان البحر مداد علی کلیمات ربی لنف البحر قبل ان تن فد ربی ولو جی بھی مسلی مدا اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی ایک وقت آتا کہ یہ سیاہی ختم ہو جاتی تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بات کہی پر مایا ولاؤ ان مافل من شجرت اقلام اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی قلمیں بنا دی جاتی ولبہر یمد ہو ممباد ہی سبا تابر ماں نفدت کر مات اللہ ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے ایسے سات سمندر اور ہوتے یہ سیاہی بنتی وہ کلمیں بنتی ان کلموں اور سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی یہ سیاہی ختم ہو جاتی تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی تو اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی دل سے آواز اٹھتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے فضل و کمال کے نقطۂ نظر سے تو بھی اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرے محبت کرنے کی دوسری وجہ کسی کا حسن و جمال کوئی اچھی شخصیت نظر آئے اچھی سینری نظر آئے اچھا مکان نظر آئے اچھا لباس نظر آئے کوئی بھی چیز جس کے اندر خوبصورتی ہو وہ انسان دیکھنے کو دل چاہتا ہے اس کو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جمال کو پسند کرتا ہے اب اللہ رب العزت کے حسن جمال کا کیا کہنا نبی صاحب نے فرمایا اللہ جمیل و حب الجمال اللہ رب العزت بڑے خوبصورت ہیں صرف اتنا اندازہ لگا لیجیے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا علماء نے کتابوں میں لکھا ہے توجہ فرمائیے گا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بڑی نعمتیں عطا کریں گے ایک وقت آئے گا پوچھیں گے اے جنتی ہو تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے اللہ میں اتنا کچھ عطا کر دیا گیا ہم اور آپ سے کیا مانگیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو اللہ کی شان دیکھو کہ جنت میں بھی لوگوں کو علماء کی ضرورت پڑے گی اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے پوچھیں گے جی کہ اتنی نعمتیں مل گئیں ابھی کچھ باقی ہے علماء کہیں گے ہاں پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا ولادئی مزید اور وہ مزید والی نعمت ابھی ہمیں نہیں ملی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا یہ نعمت ابھی باقی ہے اہل جنت مطالبہ کریں گے پروردگار کہیں گے کہ اچھا جنت عدن میں آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا اب کیا ہوگا توجہ فرمائیے گا جب یہ جنتی جنت میں گئے ہوں گے نا شروع میں داخل ہوں گے تو روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جاتے ہی جب حور و غلمان کے حسن و جمال کو دیکھیں گے اتنے متعجب ہوں گے کہ یہ ستر سال تک ان کو دیکھتے رہ جائیں گے ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ستر سال تک یہ ان کو دیکھتے رہ جائیں گے تکت کی باندھ کے دیکھیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے ایمان والوں کو تو ایمان والے جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس دیدار کے وقت میں ایک نور کی آندھی اٹھے گی جیسے دنیا میں مٹی کی آندھی اٹھتی ہے نا تو ہر چہرے پہ مٹی پڑ جاتی ہے ہر جگہ پہ مٹی پڑ جاتی ہے نور کی آندھی اٹھے گی ہر جگہ پہ نور پڑ جائے گا حتیٰ کہ جو دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے چہروں پہ بھی نور پڑ جائے گا اور اس نور کی وجہ سے مومنوں کا حسن و جمال اتنا بڑھے گا کہ جب یہ لوٹ کر واپس اپنے گھروں میں آئیں گے تو جنتی مخلوق حور و غلمان ان کے چہرے کو ستر سال تک تکی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے تو جس پروردگار کا حسن و جمال دیکھ کر مومنوں کا جمال اتنا بڑھ جائے گا اس اللہ کے حسن و جمال کے کیا کہنے اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو بھی دل سے آواز آتی ہے کہ انسان محبت کرے تو کس سے کرے اللہ رب العزت سے کرے محبت کرنے کی تیسری وجہ عام طور پر کسی کا مال و منال آپ دیکھیں اگر کوئی امیر کبیر آدمی کسی کا دوست بن جائے تو وہ اس کا نام بڑے فخر سے بتاتا ہے فلاں میرا دوست ہے میرا بیٹھنا اٹھنا ہے ہم روزانہ شام کو کلب میں اکٹھے ہوتے ہیں مال و منال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں ان کے کارڈ سنبھال کے جیبوں میں رکھتے ہیں کہ شاید کہیں دکھانا پڑ جائے اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے پاس کتنے خزانے ہیں تو میرے دوستو عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں ارشاد فرمایا و ام ان ان جو کوئی بھی چیز ہے اللہ اندنا خداین مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں وہ ماںزل ہُو اللہ معلوم ہاں ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق ان کو اتارتے ہیں جب سب خزانوں کی کنجیاں میرے مالک کے ہاتھ میں ہیں تو دل سے آواز آتی ہے اے بندے اگر اس وجہ سے ہی محبت کرنی ہے تو تجھے چاہیے کہ اپنے پروردگار سے محبت کر لے محبت کرنے کی چوتھی وجہ عام طور پر کسی کا سجود و احسان آپ دیکھیں یہ لوگ جو شیر کو پالتے ہیں تو شیر درندہ ہے لیکن یہ بھی ان کا احسان مانتا ہے ان کا لحاظ رکھتا ہے شیر کا منہ کھلا سرکس میں اور پالنے والے نے اپنا سر اس کے منہ کے اندر دے دیا اور شیر نے اسے کچھ نہیں کہا تو جب درندے بھی اتنا لحاظ کرتے ہیں اپنے محسن کا انسان تو پھر احسان ہے فرمایا گیا الانسان عبد الاحسان کہ انسان احسان کا بندہ غلام ہوتا ہے جبلت القلوب الى حب من احسن الیہا اللہ نے دلوں کی جبلت ایسی بنا دی فطرت ایسی بنا دی جو احسان کرتا ہے تو یہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو انسان محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو ہم تو اس کے احسانات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں اے میرے دوستوں اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتا ہم اندے ہوتے گویائی نہ دیتا ہم گنگے ہوتے سماعت نہ دیتا ہم بہرے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتا ہم بیمار ہوتے سر پہ بال نہ دیتا ہم گنجے ہوتے ہاتھ پاؤں ٹھیک ٹھاک نہ دیتا لولے لنگڑے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتا ہم بک منگے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتا اللہ ولد ہوتے لباس نہ دیتا ننگے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہ دیتا ہم بھوکے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتا ہم پاگل ہوتے اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دیتا ہم ذلیل ہوتے آج عزتوں بھری جو زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب میرے مالک کا فضل و احسان ہی جو ہے تو جب اتنے اس کے ہم پر احسانات ہیں تو اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو کس سے کرے اللہ رب العزت سے محبت کرے مگر محبت کیسی کرے رب کریم نے نشاندہی فرما دی ارشاد فرمایا ولدین آمن و حب اللہ ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے یہ جو شدید محبت ہے نا اسے کہتے ہیں ٹوٹ کے پیار کرنا کیا کہتے ہیں ٹوٹ کے پیار کرنا انسان ٹوٹ کے پیار کرے اپنے رب سے ایسی محبت کرے ایسی محبت کرے کہ اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہو جائے اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں آ جائے اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں سما جائے بلکہ اللہ ہر عزت کی محبت اس کے دل میں چھا جائے ایسی محبت اللہ رب العزت پھر اس محبت کا مزہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے مخلوق کی محبت سے منع تو نہیں کیا جو جائز محبتیں ہیں ماں باپ کی محبت ہے پیر استاد کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے یہ جائز شرعی محبتیں یہ اپنی جگہ باعث اجر ہیں ہاں احبیت نہیں ہونی چاہیے اگر یہ محبتیں اللہ رب العزت کی محبت کے نیچے ہیں یہ سب جائز ہیں اور اگر یہی محبتیں اللہ تعالی کے راستے میں رکاوٹ بننے لگیں اے مومن تجھے چاہیے ان محبتوں پہ قدم رکھ کے آگے گزر جا تیری منزل کچھ اور ہے ارشاد فرمایا کل انکانہ اباؤکم حکم و اب نا حکم وہ اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و امبال وہ تمہا و تجارت کسادا و مساکن تردوا احب الیکم کم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی حتی تربی اللہ دیکھا احبیت سے منع کیا گیا کہ یہ چیزیں اللہ کی محبت کے تحت ہونی چاہیے اس کے اوپر غالب نہ آ جائیں کہیں اللہ رب العزت کی محبت ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے زندگی کا مزہ ہی جدا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی مل جائے دیکھیں جب محبت ہوتی ہے نا کسی سے تو پھر انسان اس کو خوش کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈتا ہے آج تو جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں اگر کوئی فروٹ کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں اگر فروٹ کی ٹوکری بھی گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں تو اگر بند مومن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ بھی تو اپنی نمازوں کو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے نا وہ بھی تسلی کی نمازیں پڑھتا ہے سکون کی نمازیں پڑھتا ہے حضوری والی نمازیں پڑھتا ہے کیوں کہ وہ دل میں یہ سوچتا ہے میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے دوڑ دوڑ کے عبادت کرتا ہے اچھے انداز سے نیکی کرتا ہے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مقام احسان والی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ اعمال میرے محبوب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اگر ماں کسی دن گھر میں تھکی ہوئی ہو نا اور یہ کہہ دے کہ آج میں تھکی ہوئی ہوں اور میں عشاء کے بعد جلدی سو جاؤں گی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اب اس کو سوئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ گزرتا ہے نا اتنے میں باہر ملک گیا ہوا اس کا بیٹا اچانک آ جاتا ہے تو بیٹے کی آواز سنتے ہی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اب اس سے باتیں بھی کر رہی ہے اس کو کھانا بھی دے رہی ہے فریش نظر آ رہی ہے اب بیٹی پوچھے گی کہ امی آپ تو کہتی تھیں کہ میں بڑی تھکی ہوئی ہوں اب آپ کی تھکاوٹ کہاں گئی کہے گی بیٹی تیرے بھائی کے آنے سے میری ساری تھکاوٹ ہی ختم ہو گئی میری نیند ہی چلی گئی جس طرح محبت کی وجہ سے ماں بیٹے کی آواز ہم کلام ہوتی ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے وہ فریش ہو جاتی ہے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح مومن اگرچہ سارے دن کا تھکا ہوتا ہے لیکن جب عشاء کا وضو کر کے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے جسم کی سب تھکاوٹیں دور ہو جایا کرتی ہیں یہی تو وجہ تھی امام اعظم امبونی رحمۃ احمد اللہ علیہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی اب اس میں کچھ لوگ باریک بینی شروع کر دیتے ہیں وہ جی عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں جو پڑھی چالیس سال تو بیوی کے حقوق ادا نہ کیے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کے حقوق ادا صرف عشاء سے فجر تک ہی نہیں کیے جاتے اور اوقات بھی تو ہوتے ہیں پھر مزید بات یہ کہ یہ تو ایک عرف میں بات کہی گئی آپ دیکھیے ایک عالم ہے جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ قرآن میں وہ جو ہے مدرسے میں پڑھانا شروع کرتے ہیں اب انہوں نے بیس سال پڑھایا اور اسی میں وفات ہو گئی اب جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بندہ کہتے یار ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی کیا مطلب اس نے کبھی چھٹی نہیں کی ہفتے بعد چھٹی نہیں آتی تھی بیمار ہو کے چھٹی کبھی نہیں کی ساری عمر گزار دی یعنی دن میں بھی پڑھاتے تھے رات میں بھی پڑھاتے تھے عرف میں جو بات کی جاتی ہے اس کو عرف میں قبول کیا جاتا ہے مگر ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا نام آتا ہے لہذا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی چالیس سال کیسے نماز پڑھی بھائی عرف میں بات کی گئی اب ذرا سنیے قرآن مجید سے یہ بات اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں بلکہ بلکیز کے بارے میں اوتیت من کل شعی ملک بلکیس کو ہر چیز دی گئی تھی اب کل شئی کل کا لفظ پکڑ کے کوئی بیٹھ جائے اور کہہ جی اس کے پاس رول رائس کی گاڑی تھی اس کے پاس ہوائی جہاز تھا اس کے پاس آج کل کے سہولتیں موجود تھیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے آپ کہیں گے پاگل انسان اس زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا ملک بلکیس کو اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا ہوا تھا عموم میں بات کی جاتی ہے اور عرف کی بات قبول کی جاتی ہے اب دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں یا تورات کے بارے میں آتے ہیں کہ تفصیل علی کلی شعی ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے اگر کوئی بندہ پوچھے جی میزائل بنانے کا تذکرہ ہے اس میں تو پھر کیا کہیں گے یا کوئی اور ایسی بات پوچھ لے کہ جی آج کل کی سائنس کے سارے جو یہ الجبرا کے قوانین ہیں یہ قرآن پاک میں ہیں تفصیل علی کلی شعی ہم کہیں گے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کے لیے جو کچھ ضروری ہوتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں سب کچھ اتار دیا ہے تو عرف میں بھی کوئی بات کی جاتی ہے اب دیکھیے بدر کا حنین کا میدان ہے جب اچانک سامنے سے تیر اندازی ہوئی تو اول تو ایمان والے ذرا پیچھے کو ہٹے کیونکہ ناگہانی چیز پیش آ گئی تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب آگے بڑھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں انن قدر ان ابن عبد المطلب اب ان کے والد کا نام کیا تھا عبداللہ تھا نا اب پکڑ کے کوئی بیٹھ جائے کہ جی محبوب کی زبان سے یہ کیا نکلا بھائی دادے کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اس میں یہ کون سی بات ہے نسل تو انہی کی ہے نا تو یہ کہنا ضروری ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا تھا اپنے دادا کا نام بھی لیا جا سکتا ہے تو عرف میں جو باتیں کی جاتی ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا کہ اس کو اسی طرح شریعت میں قبول کر لیا کرتی ہے تو عرف میں یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز والا معمول اپنایا اور اسی پر انہوں نے زندگی کے چالیس سال گزار دیے یہ کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو ان کا یہی حال تھا سارا دن مشغول رہتے تھے اپنے کام میں لیکن جب شام کو مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو مسلح پہ کھڑے ہونا ان کے جسم کی تھکاوٹوں کو دور کر دیا کرتا تھا صحابہ کے بارے میں نہیں آتا کہ ہم روحبان باللیل و فرسانم بن نہار دن کے وقت وہ مجاہد ہوتے تھے اور رات کے وقت وہ مسلح کے اوپر چڑھ کر راہب بن جایا کرتے تو یہ محبت عجیب بات ہے سویا ہوا بندہ ہو محبت ہو کسی سے اگر اس کا فون آ جائے تو ایسے فریش ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو کبھی نیند تھی ہی نہیں تو مومن کبھی یہی حال ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے لہذا وہ محبت کی وجہ سے نیک اعمال شوق کے ساتھ کرتا ہے آپ دیکھیں کسی کو محبوب کی طرف سے کوئی خط آئے تو ایک دفعہ نہیں پڑھتے دو دفعہ نہیں بیسوں دفعہ پڑھتے ہیں ہر دفعہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے جیسے دنیا کا تعلق ہو تو بیسوں دفعہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے بالکل اسی طرح اللہ والے جب اللہ کا کلام کھول کر بیٹھتے ہیں ان کو ہر ہر آیت کے پڑھنے پر مزہ آتا ہے گرمی کے موسم میں آئس کریم کھاتے ہیں نا ہر چمچ کے کھانے پہ مزہ اللہ کی قسم اللہ والے جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو اسی طرح قرآن کے ہر ہر آیت کے اوپر مزہ آ رہا ہے آئس کریم کے چمچ جیسے کھا رہے ہو جس طرح پیاسا آدمی صحرا کے اندر کئی ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس ٹھنڈے پانی کو بڑے رغبت اور شوق سے بڑے بڑے گھوٹ بھر بھر کے پیتا ہے اسی طرح ایمان والے اللہ کے قرآن کی آیات کو رغبت اور شوق کے ساتھ بیٹھے پڑھ رہے ہو ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے تو جب یہ محبت ہوگی تو پھر نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا پھر انسان پانچ نمازوں پہ اکتفا نہیں کرے گا کہ جی پانچ پڑھ لی نہیں جنہیں محبت ہو وہ ایک دوسرے سے ہم کلامی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ذرا سی بات پہ فون ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں دس دفعہ فون کر رہے ہیں پندرہ دفعہ فون کر رہے ہیں ذرا موقع ملا فون کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے لہذا انہیں جب موقع ملتا ہے وہ فوراً نوافل کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ اشراق کا وقت ہے اچھا جی میں اشراق کے نفل پڑھ رہا ہوں حقیقت میں تو اس سے ہم کلامی مطلوب تھی اور جی میں چاشت پڑھ رہا ہوں حقیقت میں تو ہم کلامی مطلوب تھی میں عوابین پڑھ رہا ہوں جی حقیقت میں تو ہم کلامی مطلوب تھی میں تحجد پڑھ رہا ہوں چنانچہ وضو کیا جلدی سے دو رکت تحیت الوضو پڑھ لیے اصل میں تو ہم کلامی مطلوب تھی مسجد میں قدم رکھا فوراً تحیت المسجد پڑھنے شروع کر دی حقیقت میں تو ہم کلامی مقصود تھی وہ نفلوں کو اس کا بہانہ بنا لیا کرتے ہیں اور یہ نفل جو ہیں یہ تو ہوتی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے ذرا ایک علمی نقطہ ابھی اللہ نے ڈالا توجہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرد کی تو جماعت کا حکم دیا توجہ فرمائیے بالخصوص تو لبا ایک عجیب نقطہ تحفہ ہوگا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کی تو جماعت کا حکم دیا نوافل کی جماعت کا حکم نہیں دیا چنانچہ تدائی کے طور پر اگر کوئی دعوت دے کے نوافل کے لیے بلائے تو منع مکرو تحریمی نہیں اجازت اس طرح بلانے کی کیوں اس لیے کہ نوافل محب اور محبوب کے درمیان آپس کی گفت و شنید ہوتی ہے اور محب و محبوب اپنی گفتگو کے درمیان کسی تیسرے کی حاضری کو پسند نہیں کیا کرتے اس لیے پروردگار نے کہا نفل پڑھنے ہیں تو تنہا پڑھو ذرا مجھ سے گفتگو کر کے تو دیکھو نا کہ میری ہم کلامی کا مزہ کیا ہوتا ہے اس لیے اللہ والوں کو نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے شیخ عبد الواحد رحمت اللہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ جی جنت میں نماز نہیں ہوگی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے پھر مان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا امداد اللہ واجی مکی رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت قیامت کے دن اللہ رب العزت کی مہربانی ہوئی تو ہم یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے حضرت نے سن کے فرمایا اچھا بھائی اگر ہم پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مسلح کی جگہ عطا کر دیجیے نیت کی وجہ سے یاد رکھیں جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جب اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے نا پھر وہ چھوٹا سا عمل چھوٹا نہیں ہوتا اب دیکھیں ہیرا کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھنے میں لیکن اس کی قیمت لاکھوں روپوں میں چلی جاتی ہے اسی طرح اخلاق کے ساتھ کیا ہوا عمل ہیرے اور موتی کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی ایک نیک خاتون تھی بڑے فلاحی کام اس نے کروائے لوگوں کی بھلائی کے لیے بڑے اچھے کام کروائے اس کا واقع ہے کہ جب فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی اس نے پوچھا کہ زبیدہ تمہارا آگے کیا معاملہ بنا لگتا ہے کہ تمہاری تو کامیابی ہو گئی ہوگی تم نے آخر نہر زبیدہ بنوائی اور اس نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا حیوانوں نے پیا چرندوں نے پیا پرندوں نے پیا تمہاری بخشش کے لیے تو وہی کافی تو زبیدہ نے جواب دیا کہ نہر کا معاملہ پیش ہوا تھا رب کریم نے فرما دیا اچھا تم نے نہر بنوائی تو بیت المال کا پیسہ تھا تمہاری تو زبان ہی ہلی تھی نا تم نے میری خاطر مشقت اس میں کیا اٹھائی مشقت تو بھی اٹھائی نہیں اس لیے بیت المال کے پیسے سے بنی تمہارا اس میں کیا بات ہے کیا کنٹریبیوشن ہے تمہارا تم مجھے کوئی ایسا عمل پیش کرو جو تم نے میری رضا کے لیے کیا ہو کہتی ہے جب یہ بات کہی گئی تو میں تو کانپ گئی کہ اب پتہ نہیں میرا کیا معاملہ بنے گا مگر رب کریم کی رحمت متوجہ ہوئی فرمایا کہ ہاں تیرا ایک عمل ہے جو ہمیں اچھا لگا اور وہ عمل کیا کہ ایک مرتبہ تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی اور تم بیٹھی کھانا کھا رہی تھی این اس وقت جب تم نے لکما سالن میں دبو کر اوپر اٹھایا تو ادھر سے مؤذن نے اللہ اکبر کی الفاظ کہے اور جب اللہ کا لفظ تمہاری زبان پہ یعنی تمہارے کانوں میں پڑا تم نے محسوس کیا کہ سر پہ دوپٹہ پورا نہیں آدھا ہے تو تم نے اپنے لکمے کو نیچے رکھا پہلے دوپٹے کو ادب کی وجہ سے ٹھیک کیا اس کے بعد لکما کھایا یہ جو لکما کھانے میں دیر ہوئی یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے ہوئی ہم نے اس عمل کی وجہ سے تمہاری مفرت فرما دی اب دیکھنے میں یہ عمل کتنا چھوٹا تھا مگر اللہ کے یہاں قبول ہو گیا چنانچہ امام ربانی مجد ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا مکتوب لکھ رہا تھا جس میں احادیث آیات تھی تو قلم چلتی نہیں تھی میں نے اس قلم کو اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ذرا ٹھیک کیا کہ قلم ٹھیک ہو جائے سیاہی اوپر لگ گئی فرماتے ہیں کام کرتے کرتے جب تھک گیا تو مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت محسوس ہوئی میں بیت الخلا چلا گیا جب فراغت کے لیے بیٹھنے لگا اچانک میری نظر اپنے انگوٹھے پر پڑی تو مجھے اپنے انگوٹھے پر سیاہی لگی نظر آئی قرآن و حدیث کے ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تم پر حرام فرمایا تو عمل دیکھنے میں کئی مرتبہ چھوٹے نظر آتے ہیں مگر اخلاص کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑے موٹے ہوا کرتے ہیں چنانچہ ایک محدث کا واقعہ ہے کہ وہ بھی عجیب سے بات لکھا کرتے تھے املا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے دور پیشی تو پوچھا کہ کیا لائے تو بڑے امن سے ان کے فرمایا نہیں یہ بھی تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا کوئی عمل بچہ نظر ہی نہ آیا حیران ہو گئے ڈر گئے کہ اب کیا بنے گا فرمایا کہ ہاں تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے میرے لیے کیا اور وہ میں اچھا لگا اور وہ عمل کیا سن لیجیے عمل یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے جب تم نے قلم دوات میں دبو کر نکالی تو ایک مکھی آ کر قلم پر بیٹھ گئی اب تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ مکھی پیاتی ہو میں اس کو ابھی نہیں لکھتا یہ پیاس بجھا لے تم نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روکا اتنے میں وہ مکھی اڑ کے چلی گئی پھر تم نے لکھ لیا وہ جو تھوڑی دیر مکھی کی پیاس بجھنے کے لیے قلم کو روکا وہ میری رضا کے لیے تھا اس عمل پر خوش ہو کر میں نے فرما دی تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل جو ہم خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں بس وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو اس لیے ہر وقت قبولیت کی فکر رہے غم رہے اللہ رب العزت آپ قبول فرما لیجیے اور ہمارے اقابل کا یہی طریقہ رہا چنانچہ دیکھیے سید ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی قرآن میں ہے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل تو پھر آگے کیا کہا ربنا تقبل منا یہ ہمارے لیے سبق ہے کوئی کام کرے اس کام کو کرنے کے بعد کیا مانگے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ایک فکر لگی ہوئی ہو ایک غم لگا ہوا ہو ہمارے اکادرین اس راز کو سمجھ گئے تھے اس لیے ان کی نظر قبولیت کی طرف رہتی تھی چنانچہ جب دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو حضرت مولانا قاسم نواف رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اعلان فرمایا کہ دارالعلوم کا سنگ بنیاد آج ایک ایسی بزرگ ہستی سے رکھوایا جائے گا کہ جس نے کبیرہ گناہ تو کیا کرنا کبیرہ گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا دن میں مسلمان ارادہ ہی نہیں کبھی کیا کبیرہ گناہ کرنے کا لوگ بڑے حیران ہوئے تو اس وقت ایک بزرگ تھے سادات گھرانے سے تھے دیکھنے میں کب چھوٹا تھا اللہ کے یہاں بہت بڑا تھا لوگ ان کو من... لمبا سجدہ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمانے لگے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا ایسے سجدے حضرت مولانا سبرمان گج براد آبادی بزرگ بندے تھے نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے ایک مرتبہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ ان کو ملنے کے لیے گئے ان کی عمر اس وقت تو لبا والی لڑکپن کی عمر تھی ابتدائی جوانی کی عمر تھی تو جب وہاں پہنچے تو فضل نمان گنج مراد آبادی رحمد فرمان لگے اشرف علی جی حضرت فرمان لگے تجھے پتا ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے مگر یہ نماز ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا یہ وہی پڑے گا کہ جس کا دل اللہ ہر برجت کی محبت میں لبریز ہوگا پھر نماز کا مزہ آئے گا پھر جی چاہے گا کہ میں تلاوت کرتا رہوں پھر تیروں پہ تیر لگ رہے ہوں گے اور بندے کا دل چاہے گا کہ جب تک سورہ کہاف کو مکمل نہ کرتا میں اس وقت تک نماز سے باہر نہ آتا سید فاطمہ کو لانا سردیوں کی لمبی رات دو رکت کی نیت باندھی پڑھتی رہی قرآن پڑھتی رہی عجیب مزہ آیا عجیب لطف آیا جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ صبح صادق ہونے کے وقت قریب ہے رونے بیٹھ گئی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہ میں نے تو دو ہی رگت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں میری دو رگت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی ان کو راتوں کا چھوٹا ہونے کا شکوا ہوا کرتا تو یہ محبت عجیب نعمت ہے عجیب دولت ہے جب انسان کے دل میں آتی ہے تو بندے کے اعمال میں نکھار آ جاتا ہے پھر آپ سجد پڑھیں گے ظہر کا انتظار شروع ہو جائے گا زہر پڑھیں گے اثر کا انتظار اثر پڑھیں گے مغرب کا انتظار اور مغرب پڑھیں گے تو عشاء کا انتظار شروع ہو جائے گا وقت کا انتظار رہے گا کب نماز کا وقت آئے گا تب بات سمجھ آئے گی نبی علیہ السلام کیوں فرماتے تھے ارحنی یا بلال بلال ذرا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو لانا فرماتی ہیں کہ بلال لانو کی آواز آتی اللہ اکبر کی نبی علیہ السلام ہم سے بیٹھے گفتگو پر مارے ہوتے آپ اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں میں کبھی سامنے آتی فرماتے تو کون ہے میں کہتی میں عائشہ ہوں فرماتے عائشہ کون میں ابو بکر کی بیٹی ہوں فرماتے ابو بکر کون میں سمجھ لیتی اللہ کی محبت کا وہ غلبہ ہے اب یہ کسی کو نہیں پہچانے اور واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے چنانچہ کے علماء دیوبند میں میں ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دو سال ان کا داماد ان کے گھر میں رہا اور داماد کا نام تھا اللہ بندہ اور ان کو اس کا نام یاد نہ ہوا جب وہ سامنے سے گزرتا پکڑتے ارے میاں تم کون ہو حضرت میں اللہ بندہ ہوں ارے سبھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں تم کون ہو حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں اچھا اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے گزرتا ارے میاں کون ہو حضرت اللہ بندہ ہوں ارے سبھی اللہ کے بندے ہیں تم کون ہو آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں دو سال یہ نام بتاتا رہا وہ سنتے رہے ان کو دو سال میں نام یاد نہ ہوا یہ محبت چیز عجیب ہے ہمارے عزت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری ان کی خانقاہ پر الحمد للہ سینکڑوں لوگ ہوتے تھے جو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آتے تھے اور اللہ کی محبت کی خیرات پاتے تھے وہاں سے چنانچہ ایک مرتبہ مجمے میں دو بوڑھے بوڑھے آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے ایک اس کو پکڑ کے کھینچتا پھر وہ اس کو پکڑ کے کھینچتا یہ اس کے بال کھینچتا وہ اس کے بال کھینچتا لوگ حیران دونوں نیک صوفی صافی اتنے متقی پرہیزگار اور مسجد میں بیٹھے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں دھکے دے رہے ہیں تو وہ قریب ہوا کہ کیا بنا جب قریب ہوا تو عجیب منظر دیکھا ہوا یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا کہ اللہ میرا ہے اور دوسرے کو محبت کی وجہ سے یہ بات اچھی نہ لگی اس نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا کہتا ہے اللہ میڈ ہے نہیں اللہ میرا ہے اب وہ اس کو جھنجھوڑتا کہتا ہے اللہ میڈ ہے وہ کہتا اللہ میڈ ہے اس بات پہ دونوں جھگڑ رہے تھے وہ کہتا اللہ میڈ ہے یہ کہتا اللہ میڈ ہے کتنی محبت ہوگی دلوں میں یہ محبت دل میں کیسے آتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے آتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے آج تو ہم نوازیں پڑھتے ہیں کس لیے ثواب ملے گا اشراق پڑھ لو جی ایک حج ایک نف... ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور ہم اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے وہ کس کو دیکھتے ہیں وہ تو سواد کو دیکھتے ہیں ان کو تو مزہ آتا ہے وہ تو محبوب سے ہم کلامی چاہتے ہیں ان کا تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے حضرت نثار فتح تمہارا ہو گیا یہ الفاظ کہہ دو اس نے پھر یہ الفاظ کہہ دیے جب دوبارہ سنے تو پھر دل مچل اٹھا پھر دل نے کہا کہ پھر سنے اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو جناب اب کیا دیں گے کہ بھائی باقی آدھا ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا یہ الفاظ کہہ دیجیے اس نے پھر یہی الفاظ کہہ دیے جب پھر سنا تو پھر دل مچل اٹھا کانوں میں رس گھل گیا دل نے کہا ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جوال کی اللہ یہ تیری حمد بیان کرتا رہے میں سنتا رہوں محبوب کی تعریفیں سن کے بھی خوشی ہوتی ہے اے بھائی ایک مرتبہ یہ کلمات اور کہہ دو اس نے کہا اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں اب مجھے کیا دیں گے فرمایا کہ تجھے ریوڑ چرانے والے کسی بندے کی ضرورت ہوگی میں تمہارا ریوڑ چرا دیا کروں گا تو یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو میں تو اللہ تعالی کا فرشتہ ہوں پروردگار عالم نے بھیجا جاؤ ابراہیم خلیل کے پاس اور جا کر میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ بک جایا کرتے ہیں خدا کے نام پر بک جا خدا کی راہ میں مٹ جا یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا اب آپ کہیں گے کہ جی وہ تو نبی علیہ اسلام تھے تو بھائی صاحب کرام کے واقعات اللہ کی محبت کے اگر آپ کو سنانا شروع کریں تو محفل لمبی ہو جائے گی اور اس آجز کو اور اس آجد کو تو ابھی بات کو مکمل کرنا ہے لمبی محفل نہیں کرنی ایک دو واقعات آپ عہد کا میدان صحابہ جمع ہو گئے کہ اگلے دن جنگ ہونی ہے دو نوجوان صحابہ ہیں ایک ان میں سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلاط اسلام سے سنا کہ جہاد میں جب مجاہد نکلتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی سنا کہنے لگے کیا اچھا نہ ہو کہ میں دعا مانگوں آپ امین کہنا آپ دعا مانگنا میں امین کہوں گا دونوں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی انہوں نے کہا بہت اچھا ایک طرف کہو گے ایک نے دعا مانگی اللہ میرا مقابلہ کسی ایسے دشمن کے ساتھ ہو کہ وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں حتیٰ کہ دشمن کے سرگنا کو قتل کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہو دوسرے نے آمین کہہ دی اب اس کی باری تھی دعا مانگتے اللہ کل میرا مقابلہ کسی کبھی دشمن سے ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں خوب مقابلہ ہو اللہ وہ ایسا وار کرے مجھے تیرے رستے میں شہید کر دے پھر میری آنکھوں کو بھی نکال لے میرے کانوں کو بھی کاٹ دے اور اے اللہ میں قیامت کے دن اسی حال میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں آپ مجھ سے پوچھیں میرے بندے تیری آنکھوں اور کانوں کا کیا ہوا اور میں عرض کروں اللہ محبت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آیا تھا محبت کا حال دیکھا تابعین میں سے دو حضرات کو عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا اب اس نے پہلے تو چاہا کہ ان کو اپنے دین پر مائل کر لے جب وہ مائل نہ ہوئے تو اس نے پھر کیا کیا زد میں آ کے ان میں سے ایک کو گرم تیل میں ڈلوا دیا اب گرم تیل میں اگر کسی کو ڈالیں تو وہ تو کباب بن جاتا ہے چنانچہ اب اس نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بادشاہ کہنے لگا اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں تیل میں نہیں ڈالوں گا انہوں نے کہا کہ وہ بدبخت تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم مجھے تیل میں ڈالے گا اس نے کہا اور کس وجہ سے رو رہے ہیں فرمان لگے میں تو رو رہا ہوں کہ مجھے خیال آ گیا اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا خیال آیا فرمانے لگے مجھے خیال آیا تو مجھے تیل میں ڈالے گا میرے جسم میں ایک جان ہے وہ چلی جائے گی اے کاش آج میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو اتنی مرتبہ مجھے تیل میں ڈالتا میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتا اللہ رب العزت کی محبت کی بات ہے سبحان اللہ اولیاء کرام کی محبت کا ایک واقعہ سن لیجئے چلے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سخت گرمی کا موسم دوپہر کا وقت ایسی شدت کی گرمی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہے پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے جانور بھی درختوں کے سائے میں انسان بھی گھروں میں گھس گئے فرماتے ہیں سناٹا تھا مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلنا پڑا جب میں اپنی گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا ایک جوان العمر آدمی جو پاؤں سے معذور تھا ٹانگوں سے وہ سرین کے بل گھسٹتا گھسٹتا آ رہا تھا چلتے ہوئے جب میرے قریب آیا میں نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو اس نے تعارف کروایا بتایا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا اے نوجوان تم تھوڑی دیر ہمارے گھر آرام کر لو سخت گرمی ہے اور تم تو ہاتھوں کے اوپر زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چل کے جا رہے ہو اس لیے آرام کر لو جب ذرا ٹھنڈا وقت ہو گیا چلے جانا وہ کہنے لگا مالک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے چلتے ہیں آرام سے سفر طے ہو جاتا ہے اور میں تو گھسٹ گھسٹ کے آگے جاتا ہوں مجھے ڈر ہے اگر میں نے رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور موسم حج کہیں چلا نہ جائے اس لیے مجھے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے میں نے کہا نوجوان ہم تیری امداد کر دیتے ہیں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں بجائے گھسٹ کے جانے کے سواروں کے جلدی چلے جانا وقت سے پہلے حرم پہنچ جاؤ گے جب میں نے یہ بات کہی اس نے غصے سے میری طرف دیکھا کہنے لگا مالک ابن نینات میں سمجھتا تھا بڑے عقل مند ہیں آج آپ کی حقیقت کا پتہ چلا مجھے ایک بات تو بتاؤ اگر کوئی مالک کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو مالک کا نہ فرمان ہو اور پھر وہ دل میں ارادہ کرے میں جا کے اپنے مالک سے معافی مانگتا ہوں مجھے بتاؤ اس غلام کو کیا چیز زیب دیتی ہے وہ سواریوں پہ سوار ہو کے جائے یا گکتا ہوا مالک کے قدموں میں جا پڑے اس نے یہ بات کہی اور آگے چلا گیا اور مجھے اس نے حیران کر دیا فرماتے ہیں میں باپ ہی بھول گیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے مجھے اسی سال اللہ نے حج کا موقع عطا کیا جب رمی جمار شیطان کو کنکریاں مار کر ہم پارے ہوئے میں نے دیکھا کہ لوگوں کا جم گھٹا ہے میں نے پوچھا کون وہ کہنے لگے ایک نوجوان ہے اور وہ اللہ سے اپنی مناجات کر رہا ہے اس کی باتیں اتنی محبت بھری لوگ کھڑے سن رہے ہیں میں نے ذرا راستہ مانگا جب اندر جا کے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اللہ تیری توفیق سے میں حرم پہنچا میں نے طواف بھی کیا اے اللہ میں نے عرفات میں بھی حاضری دی مزدلفہ میں بھی دی اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا بھی اظہار کر دیا اے مالک اب یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب صاحب استطاعت ہیں یہ سب اب جا کر قربانی کے جانور قربان کریں گے مگر اے مالک تو جانتا ہے میں فقیر ہوں احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں اے اللہ میں اس وقت اپنی جان کا نذرانہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں میرے مالک میری یہ قربانی قبول پر لیجئے اس نوجوان نے یہ الفاظ کہے کلمہ پڑھا اور اس کی روح اسی وقت پرواز کر گئی کسی عارف نے عجیب بات کہی فرمایا ول ماتلا چم سلا گربت علا و فی کل بی وسواسی اللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی کل بی اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب تو میرے دل میں اور میرے سوچوں اور خیالوں میں ہوا کرتا ہے ولا جلس الاقو من احدیس اللہ ون تحدیسی بے نج اللہ سی اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب میرے دوستوں کی محفل میں تیرا ہی تو عنوان میری زبان پر ہوا کرتا تیرے ہی تو تذکرے ہوا کرتے ولا زکر تو محدون ولا تو بن الا وحب کا مقرون بے ان پاسی اور اے محبوب میں نے کبھی خوشی اور غم میں تیرا ذکر نہیں کیا مگر یہ کہ تیری محبت ہی تو میری سانسوں میں لپتی ہوئی ہوتی ہے ولا ہمم تو بل من آتاشن اللہ رئی تو خیال کفل کا اے محبوب میں نے کبھی سخت پیاس کی شدت کی حالت میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر میں پانی میں بھی تو تیری تصویر دیکھ رہا ہوتا ہوں فلو قدر تو کم وجہ او مشین اور اے کاش اے محبوب کبھی تو مجھے اپنے دیدار کے لیے اپنی طرف طلب کرے تو میں تو تیرے دیدار کے لیے اپنے رخساروں کے بل اور اپنے سر کے بل چل کے حاضر ہو جاؤ تو اللہ والے تو اللہ کے گھر کی طرف تو رخساروں کے بل اور سر کے بل چل کے جانے کے لیے حاضر ہوتے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی اپنی سچی محبت عطا فرما دے تو آخر للہ رب کرنے کا دل میں ارادہ کرتے ہیں تو جو کلمات توبہ کے پڑھائے جائیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے بھی وہ کلمات پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ اس عمل میں شامل ہو جائیں گے دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ میں اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہا ہوں جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے نیت کیجئے اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما خطبہ سن لیجیے الحمد للہ ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا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 و تصدیقم بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمين اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں دوسری بات صبح و شام ذکر قلبی کریں مراقبہ کریں دروشیف کی تصویر صبح اور شام اللہ مسلی سینا محمد آل سینا محمد وبارک وسلم استغفار کی تصویر صبح شام استفر اللہ ربی من کل واتوب الی قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کیا کریں اگر ایک پارا کریں تو بہت اچھا ورنہ کم از کم آدھا پارا تو ضروری کیا کریں یہ پانچ اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں اور چھٹی چیز ہے رابطہ تو وقتاً فقتاً آپ حضرات اپنی حالات و کیفیات اس عاجز کو فون کے ذریعے فیکس کے ذریعے خط کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں آجز کا ایڈریس بہت آسان ہے نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی اور اس کے نیچے تین لفظ یاد رکھیں محتمم دارالعلوم اور جھنگ ان تین لفظوں سے الحمد کہیں سے بھی خط مل جاتا ہے پوری دنیا سے خط لکھنا ہو تو محتمم دارالعلوم جھنگ پاکستان الحمد چار لفظوں سے مشرق سے مغرب کسی کونے سے بندہ خط لکھے اللہ تعالی کے فضل سے وہ خط مل جاتا ہے تو آسان ہے رابطہ بھی تو بہرحال انشاءاللہ شاء آپ اس میں محنت کیجئے گا تو اس کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ رب العزت رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے ابھی تھوڑی دیر کے لیے سب مراقبہ کر لیجئے طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں ساری دنیا سے ہٹ کٹ جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑ میں سنو میں نام تیرا دھڑ میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے 嗯啊哎呀